بمار دو والسلام عليك يا نبي الملحم داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی نگری میں پنجاب اسمبلی کے سامنے ہونے والے اس اور امن عظیم الشان جلسہ احتجاج میں شریک ہونے والے مقدس اور آپ خصوصاً کلام مجید فرقان حمید کے تقدس اور تحفظ کے متعلق توہین قرآن توہین رسالت کے خلاف ہونے والے اس احتجاج میں تمام شورا کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ و ورحمۃ اللہ عزیزان گرامی اس عظیم الشان احتجاج اجلاس اور ایمانی جذبات بھرے جلسے کی غرض و غایت اور مقصد اگرچہ پوری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے ایک بار پھر اجمالن فضل احمد چشتی تمام کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد خدا اور رسول اور اس کے مقدس کلام ان کے مقدس ناموں کی تعظیم کو پوری دنیا کے مسلمانوں میں اجاگر کرنا ہے تعظیم مقدس اوراق تعظیم اسماء طیبہ مسلمانوں کا ایمان ہے اور ایمان اس کے بغیر نہیں ہو سکتا غفلت کا پردہ ہٹانا مقصود ہے توجہ ہو مسلمانوں کی تاکہ ایمان سے محرومی کا سامان نہ بن جائے ہمارا مقصد ایک طرف مسلمانوں کے دلوں میں تعظیم قرآن تعظیم اسماء طیبہ تعظیم خدا رسول جل جلال ہوں اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کرنا اور پیدا کرنا ہے کی طرف خصوصی توجہ دلانا ہے دوسری طرف توہین قرآن توہین خدا رسول توہین مقدس اسماء اور اوراق کے سلسلے کو بند کرنا مقصد تاکہ یہ توہین کا سلسلہ جو عرصہ دراز سے مسلمانوں میں مروج ہے جو پاکستانی قانون میں بھی سراسر جرم ہے اور شریعت مطالعہ کے اندر سراسر کفر ہے یہ سارا ختم ہونا چاہیے مسلمان صحیح معنوں میں اللہ رسول کے مقدس ناموں کی تعظیم کریں اس کے ساتھ حسد و عناد یا جہالت حسد عناد یا جہالت منافقت یا جہالت ان دو میں سے ایک ضرور ہے جو لوگ منافقت یا جہالت کی بنا پر ظلم کرتے ہیں تعظیم کرنے والے جو تعظیم کے ٹھیکیدار ہیں جن کا زندگی کا مقصد اللہ رسول کے نام کی عزت کرنا ہے جو اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر چکے ہیں وہ منافقت یا جہالت کی بنا پر جو لوگ ظلم کرتے ہیں پرچا اور مقدمہ کروا دیتے ہیں ان لوگوں پر جو اللہ رسول کے نام اور مقدس اور آنکھ کو محفوظ کرنے کی نیت سے شہید کرتے ہیں اس وجہ سے ان پر غلازت گندگی لگی ہوتی ہے اس طرح رکھنا ان کو توہین ہے سراسر جو کفر ہے مگر وہ جاہل یا ظالم لوگ یا منافق لوگ یہ منافقت اور ظلم کرتے ہیں پرچہ کروا دیتے ہیں اور قانون ایسا عجیب اندھا پن ہے اس کا قانون چلانے والوں کا وہ ذرا برابر اس سلسلے میں تحقیق نہیں کرتے پرچہ ٹھوک کے بندوں کو اندر کر دیتے ہیں یہ ہمارا آج کا جو عظیم الشان اجتماع ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے ارے بھائی ارے بھائی میرے بھائی یہاں آپ مہمان بن کر نہیں بیٹھے یا آپ مجاہد بن کر بیٹھے ہیں تو زوردار سے آواز لگائیں گے دوستان گرامی دوستان گرامی اس مقصد اور غرض و غایت کو سننے سمجھنے کے بعد میں ایک بات میڈیا اور ذرائع بلاگ کے کانوں میں پہنچانا چاہتا ہوں ہمیں یہ تصویر کشی وغیرہ اس کا آسرا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن اگر اس آواز کو اس حق کی آواز کو ظلم کے خلاف اٹھنے والی اس آواز کو اگر وہ پہنچانا چاہتے ہیں پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں تک جو حاضر نہیں ہے ہم ان کو منع بھی نہیں کرتے ان کو روکتے بھی نہیں ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں میں یہ بھی سمجھتا ہوں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ آزاد نہیں ہیں میڈیا کے آزاد ہونے کا ذرائع ابلاغ کے آزاد ہونے کا دعوی پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن اس دعوے کے صدق پر کوئی دلیل نہیں ہے یہ سب سنسر ہوتی ہیں باتیں سب باتیں سنسر ہوتی ہیں مرضی کی بات پیش کر دی جاتی ہے باقی کو چھوڑ دیا جاتا آزادی اس کو نہیں کہتے یہاں مجھے قلندر لاہوری اقبال کا شیر کلام جو ہے وہ سنانا از حد ضروری محسوس ہو رہا ہے سبحان اللہ کیا آپ پہلے فرما گئے مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی گرامی اس کے بعد ناچیز جو باتیں پوری دنیا کے گوش گزار کرنا چاہتا ہے جو باتیں پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے ان کی طرف آتا ہوں پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا سب کو مخاطب کر رہا ہوں اللہ جل شانو فرماتا ہے لا یجر من کم شنا آن قومن الا اللہ تعدلو کیا دلو ہوا کرب بال اللہ فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی کسی قوم کا بغض کسی قوم کی عداوت تمہیں نا انصاف نہ بنا دے کسی قوم کی عداوت سے ظلم نہ کرو عدل کرو عدل کرو انصاف کرو وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے یہ ارشاد ربانی فرمان حقانی تمام کو یہ سبق پڑھا رہا ہے کہ کسی بھی فرقے کا ہو کسی بھی جماعت کا ہو تو دوسرے فرقے اور جماعت کے ساتھ ظلم نہ کرے ظلم نہ کرے انصاف کرے یہ سبق قرآن کا ہے کسی بزرگ کا نہیں ہے قرآن کا ہے خدا بند قدوس کا ہے تو مجھے امید ہے جو قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اس کے پابند رہنا پسند کریں گے اس کا پابند رہنا پسند کریں گے ازیان گرامی اب مسئلہ توجہ ذرا ماشاء قرآن مجید فرقان حمید اور مقدس اوراق جو پلیدی میں ملوث ہو جاتے ہیں نجاست لگ جاتی ہے جن کو پلیدی جن کو لگ جاتی ہے ان مقدس اوراق اور قرآن مجید کا جلانا ان کو شہید کرنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے سے تعزیرات پاکستان خاموش ہے اس نے اس بارے کچھ نہیں لکھا مگر تعزیرات پاکستان کی دفعہ دو سو پچانوے بی جو کہ قرآن پاک کی بے حرمتی وغیرہ کے متعلق ہے اس سے ایک اشارہ ملتا ہے جس سے یہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ محفوظ کرنے کی نیت سے قرآن پاک کو خصوصاً اس حال میں کہ غلازت میں ملوث ہو غلازت آلود ہو اس کو جلانا قانونی جرم نہیں ہے قانونی جرم نہیں ہے دو سو پچانوے بی جو ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے اور وہ میں عبارت پڑھتا ہوں توجہ کرنا میں وہ عبارت پڑھتا ہوں جس سے اشارہ نکلتا ہے دو سو پچانوے بی دفعہ اس کی عبارت یہ ہے تعدیلات پاکستان میرے ہاتھ میں ہے جو کوئی قرآن پاک یا اس میں سے کسی اقتباس کی دانستہ بے حرمتی کرے بے عزتی کرے نقصان پہنچائے یا بے ادبی کرے یا اسے کسی معیوب یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے تو اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی یہ بے حرمتی کرے کے لفظ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر بے حرمتی کر رہا ہے تو تب جب کوئی شخص جب کوئی شخص بے حرمت قرآن مجید کو جس کو غلازت لگی ہوئی ہے جس کی اتنا بڑی بے عزتی ہو چکی ہے جس کا اتنا بڑا نقصان پہلے ہو چکا ہے کہ غلازت جیسی چیز اس کو لگ چکی ہے گندگی جو شخص اس کو جلا رہا ہے وہ بے حرمتی نہیں کر رہا وہ اس کی حرمت کر رہا ہے آج ہاں، توجہ توجہ میرے دوستو آپ کے نعرے فلک شگاف نعرے ہونے چاہیے ٹھنڈا نعرہ نہیں ہونا چاہیے بات کو سمجھو اور قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ رسول کے مقدس ناموں کا سب سے بڑا نقصان گندگی لگانا ہے پلیتی لگنا ہے جب پلیتی لگ گئی گندگی لگ گئی تو میں سمجھتا ہوں کوئی ذرہ سا قانون کا طالب علم بھی اس بات کو سمجھنے سے انکار نہیں کر سکتا اور اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا اس کا ذہن سمجھنے سے قاصر نہیں ہوگا کہ جب اتنا بڑا قرآن کا اور مقدس ناموں کا نقصان ہو جائے کہ گندگی ان کو لگ جائے تو پھر جلانا جلانا جلانا یہ بے حرمتی نہیں یہ ان کی حرمت اور عزت ہے یہ نقصان نہیں یہ ان کو نقصان سے بچانا ہے لیکن افسوس ہے پتہ نہیں قانون دان کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں نہ قانون کی تشریح صحیح کر سکتے ہیں نہ قانون کا اطلاق صحیح کر سکتے ہیں یہ کیا ہے آخر کیوں نہیں سوچتے کہ کیا گندگی اور غلازت لگنے کے بعد بھی کوئی نقصان رہ جاتا ہے گندگی اور لگ...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 لیکن مرد ناداں اور جہل مرکب کا شکار جو شخص ہوتا ہے اس پر نرم و نازک کلام وہ اثر نہیں کر سکتی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ناراض تحقیق تحفظ مقدس کلام مجید تحفظ نام محمد مصطفیٰ لیجیے مسلمانوں اس بات کو آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا اس کو سمجھنے کے بعد یعنی قانونی حوالے سے میں نے یہ اشارہ تن ثابت کیا کہ قانون کا اشارہ ملتا ہے کہ جو مقدس اور غلازت میں ملوث ہو چکے ہیں ان کو شہید کرنا یہ بے حرمتی اور نقصان کے زمرے میں نہیں آتا لہذا دو سو پچانوے بی کا اطلاق اور استعمال اس پر جہالت ہے جہالت ہے جہالت ہے ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے بات کو سمجھنا میرے بھائیوں بات کو سمجھنا ہمیں یہاں پر اس وجہ سے آنا پڑا اس وجہ سے آنا پڑا کہ ہم عجیب سمم بکمن ہومیون قوم میں رہتے ہیں ایسے عجیب بہرے ہیں کہ بات سنتے نہیں سنتے نہیں یار کیسی عجیب بات ہے فرعون بھی سن لیتا تھا یہ سنتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں بتائیں یہ لوگ کدھر جائیں یہ قوم کدھر جائیں اگر یہ اگر یہ ارباب ارباب قانون ارباب اقتدار یہ اپنی رائے کی نہیں سنیں گے یک طرف فیصلے کرتے رہیں گے کسی دباؤ میں آ کر کسی لالچ میں آ کر یا کسی اور شر میں آ کر ایسا کریں گے تو بتائیں یہ لوگ کدھر جائیں گے آخر آخر آخر یہی ہوگا یہی ہوگا کہ یہ لوگ سراپا احتجاج ہو جائیں گے یہی کام کریں گے جو یہ کر رہے ہیں ہاں؟ مسلمانوں ادھر دیکھو اب میں اگلی بات وہ چھیڑ رہا ہوں ہاں، قانون پاکستان کو مد نظر رکھ کر توہین رسالت کے حوالے سے جس کے اندر یہ سب ملوث ہیں جو اللہ رسول کے ناموں کو اشتہارات کے ذریعے اخبارات کے ذریعے اور دیگر کاغذات کے ذریعے زمین پر پھینکتے ہیں یا دیواروں پر لگاتے ہیں بے ادبی گستاخی کے مقامات پر لگاتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً ان کا انجام زمین ہے پاؤں ہے گندگی ہے نالیاں ہیں روڑیاں ہیں میں قانون پاکستان سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں اگر میری بات غلط ثابت کر دے تو میری زبان کاٹ دے ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ادھر دیکھو مسلمانوں ادھر دیکھو توہین رسالت کے نام پر بہت ڈرامے کچ کیے جاتے ہیں بہت سیاستیں چمکائی جاتی ہیں الحمدللہ ہم نہ سیاست چمکانے والے ہیں نہ اس میدان میں آنا چاہتے ہیں ہم تو ایک ہم تو یہی جانتے ہیں کہ یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال حاضری کر رہے ہیں گویا چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا ابار راہ حجاز ہو جا ادھر دیکھو مسلمانوں میں اب دو سو پچانوے سی دو سو پچانوے سی پہلے سنائی تھی دو سو پچانوے بی اب سنانا چاہتا ہوں دو سو پچانوے سی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت خلاف شان الفاظ استعمال کرنا یہ عنوان ہے اس کا اس کی وضاحت کے اندر نیچے لکھا ہوا ہے متن سنا رہا ہوں توجہ ذرا جو کوئی الفاظ سے جو کوئی الفاظ سے خواب منہ سے بولے جائیں یا لکھے جائیں یا لکھے گئے ہوں یا نظر آنے والے نمونوں سے یا کسی اتحام چالاکی یا کنایا سے اگلے لفظوں پر غور ہو بلا واسطہ یا بل واسطہ بلا واسطہ یا بل واسطہ مقدس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک نام متبرک نام متبرک نام کی بے حرمتی کرے تو اسے موت کی یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا اور اس کا مطلب جن الفاظ کو میں نے تکرار کے ساتھ پڑھا ہے اس پر غور کریں وہ صاحب علم بندے اس پر غور کریں میں نے کیا پڑھا ہے بلا واسطہ یا بل واسطہ بلا واسطہ یا بل واسطہ بلا واسطہ یا بل واسطہ متبرک نام متبرک نام متبرک نام کی بے حرمتی کرے اب میں پوچھتا ہوں یہ بل واسطہ نام محمد کی بے عزتی کرنا اس کا کیا معنی ہے ذرا بتائیے توجہ نہیں کی میں نے کیا کہا غور سے سنیے ادھر دیکھو بل واسطہ بلا واسطہ کا بل واسطہ اور بلا واسطہ کا مطلب سمجھیے اور حضور کے نام کی بے عزتی بے حرمتی جو ہے اس کے بلا واسطہ ہونے اور بل واسطہ ہونے کا مطلب سمجھیے اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف لکھ کر لکھ کر پاؤں میں پھینکتا ہے نام شریف لکھ کر گندگی میں پھینک دیتا ہے کسی بے ادبی اور گستاخی کے محل مقام میں پھینکتا ہے یہ بلا واسطہ گستاخی ہے بلا واسطہ گستاخی ہے اور اگر کوئی شخص پاک محمد کے نام کریم کو لکھ کر ایسی جگہ پر لگاتا ہے ایسی جگہ پر لگاتا ہے رکھتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہاں سے یہاں سے یہ گستاخی اور بے عزتی توہین کی جگہ میں چلا جائے گا تو یہ بل واسطہ ہے یہ بل واسطہ ہے اور میں پوچھتا ہوں یہ بل واسطہ نام مصطفیٰ کی جو توہین ہے وہ اخبارات کے ذریعے اشتہارات کے ذریعے کون نہیں کر رہا تکبیر بات سمجھیے گا اور یہاں پر نام محمد کی بات ہو رہی ہے یہ ایمان سے بتانا اخبارات جب نکلتے ہیں اخبارات جب نکلتی ہیں دفتروں سے کیا حشر ہوتا ہے ان کا کہاں پڑے ہوتے ہیں ذرا اخبار بازار میں جا کر دیکھیں آیات مقدسہ مقدس مقامات مقدس اسما ان کا کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے جا کر ادھر دیکھیں اور مسلمانوں اشتہارات کا کیا حال ہوتا ہے کون سا فرقہ ہے جو گندی نالیوں پر گندی نالیوں پر مقدس نام مقدس اسما آیات طیبات درود و سلام نہیں لگاتے کون ہیں جو نہیں لگاتے پھر اور ان کا انجام انجام گندی نالیاں اور پاؤں ہوتے ہیں روڑیاں ہوتی ہیں کون نہیں جانتے کہ یہ مسلسل ہو رہا ہے اور پھر کیوں کیوں اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا اس پر کیوں کوئی پرچہ نہیں ہوتا کیا یہ بل واسطہ بے عزتی کے زمرے میں نہیں آتا یہ نام محمد کی بل واسطہ توہین نہیں ہے اگر کسی دوسرے کو کہہ کر توہین کرواتا ہے نام محمد کی اگر وہ بل واسطہ ہے بات کو سمجھیے اگر دوسرے کو کہہ کر بے عزتی کرواتا ہے اگر وہ توہین ہے دوسرے کو کہہ کر زمین پہ پھینکواتا ہے اگر وہ توہین ہے بالواسطہ تو ایمان سے بتانا غلازت والی جگہ پر لگانا غلازت والی جگہ پر لگانا جہاں پر عام انسان کا کھڑا ہونا کھڑا ہونا ممکن نہیں رہتا وہاں پر اللہ رسول کے نام کو ٹانگنا لگانا چسپاں کرنا اور پھر دیکھنا اپنی آنکھوں سے کہ یہ زمین پر جا رہا ہے اس سے بعد نہ آنا یہ بل واسطہ توہین نہیں تو اور کس چیز کا نام توہین ہے ناراض شان مصطفیٰ تحفظ مقدس تحفظ قرآن مجید بار صورت بات کو سمجھیے گا مسلمانوں یہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہے کہ الحمدللہ ہمارا دنیا بھر کو ایسے کبھی شنی اور برے آواز سے روکنا ایسی گستاخیوں سے روکنا یہ دنیا پر صاف ظاہر کرتا ہے کہ ہم کس قدر اللہ رسول کی عزت و ناموس کے محافظ ہیں سبحان اللہ بے بے بے شک شک شک حق ہے کس قدر اللہ رسول کی عزت اور اس کے دین کی عزت اس کے قرآن کی عزت کہ ہم محافظ اور حامی ہیں دائی ہیں دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور دوسروں کو بچانے والے ہیں گستاخیوں سے بچانے والے ہیں توہینوں سے بچانے والے ہیں توجہ فرمائیے گا اب میں تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں یہ مقدس قرآن مجید جو غلازت میں ملوث ہوتے ہیں ان کو جلانے کی یہ دیکھے سامنے ایک توڑا آ رہا ہے اگر کوئی میڈیا والا یہاں پر موجود ہے یہ قرآن مجید جن جس قسم کے قرآن مجید کو ہم شہید کرتے ہیں اسی کا بیٹھ جائے ادھر بونٹ پہ رکھو بونٹ پہ رکھو ادھر چھت پہ رکھو سب کو نظر آ جائے یا چھت پہ رکھو چھت پہ رکھو کھول کے چھت پہ رکھو یہ دیکھو میں یہی تاریخ بیان کرنا چاہتا تھا دیکھیں یہ لاہور کا یہ لاہور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب پولیس والوں سے ہم کہیں گے پولیس والے اور انتظامیہ والوں سے ہم کہیں گے ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ آئیں اور اپنے کیمروں سے ان کی تصویر اتاریں ان کی تصویر اتاریں یہ وہ غلازت میں ملوث اور مقدس قرآن مجید ہیں جن کو ہم نے لاہور کی والی نہر سے نکالا ہے اور یہ اتنے نہیں یہ ٹرکوں کے حساب سے ہر سال نکالتے ہیں اگر پولیس انتظامیہ اپنے کیمرے کی آنکھ میں ان کو محفوظ نہیں کرے گی تو ہم سمجھیں گے وہ جانبدار اور ظالم ہیں ظالم ہیں جانبدار ہیں ظالم ہیں للکار ہے میرے دوستو میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں سنیے لاہور والوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں لاہور والے خوب جانتے ہیں لاہور کی یہ نہر اچھنے والی یہ نہر کیا ہے گٹر نما نہر ہے گٹر نما گٹر بن چکی ہے لاہور کے آس پاس کے جتنے گھر ہیں گٹر ہیں گندا پانی نہر میں جاتا ہے گندا پانی نہر میں جاتا ہے پاخانے نہر میں جاتے ہیں پیشاب نہر میں جاتے ہیں اور جب سردیوں کا موسم آتا ہے نہر کے بند ہونے کا وقت آتا ہے پیچھے سے نہر بند ہوتی ہے پانی ختم ہو جاتا ہے اس نہر کے اندر صرف پیشاب صرف پخانے اور گلیز پانی رہ جاتا ہے یہ تمام لوگ لاہور کے آنے جانے والے اس کو مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور سنیے گا ہر سال چاہے دھند پڑی ہو چاہے ککر پڑا ہو چاہے سردی ہو جتنی غضب کی یہ ہمارے دوست ساتھی یہ نوجوان ہر سال سردیوں کے اندر نہ ان کو نمونیوں کا ڈر ہوتا ہے نہ ان کو کسی بیماری اور مرنے کا ڈر ہوتا ہے ہر ڈر کے بغیر ہر خوف و خطرے کو پاسے رکھ کر اور دوستو کر اللہ رسول کے نام اور سنیے سنیے اس مرتبہ ہمارے حزیفہ نام کے مجاہد خادم قرآن ایکسیڈنٹ کے ساتھ شہید ہوئے ان کا سر شریف کٹ کر قرآن کے توڑے پہ جا گرا سارا عظمت قرآن عظمت تحفظ قرآن زندہ آباد وہ ہمارا نوجوان محمد حذیفہ نام بھائی پھیرو کے رہنے والے بھائی پھیرو کے ساتھ کون سا گاؤں ہے بہرام کے بہرام نہیں بہرام کے نہیں شیرپور شیرپور شیرپور شیر پور گاؤں ہے اس گاؤں کے رہنے والے ہیں اس مرتبہ ان کی شہادت واقع ہوئی قرآن کی خدمت کرتے ہوئے اور یہ قرآن مجید جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میڈیا کی آنکھ نے ان کو محفوظ کیا ہے یہ قرآن مجید یہ گندگی میں معذ اللہ لبڑے ہوئے ملوث پیشاب پخانہ ان کے ورقوں میں ورکے کے ہر جز میں جذب ہو چکا ہے اس کو ہم ٹرکوں کے حساب سے نکال چکے ہیں ہر سال ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو نکال کر پھر سال بھر ان کو خوش کرتے ہیں خوش کرتے ہیں خوش کرنے کے بعد پھر توجہ رکھنا خوش کرنے کے بعد پھر ہم ان کو محفوظ کرنے کی نیت سے اور اس ہمیشہ کے ہمیشہ کے ہمیشہ کے کفر گستاخی بے ادبی سے بچانے کے لیے ہمیشہ کے کفر بے ادبی اور گستاخی سے بچانے کے لیے ہم ان کو ہم ان کو نظر آتش کرتے ہیں ہم آگ میں شہید کرتے ہیں میں آگے جا کر مسئلہ وضاحت کروں گا ہم شہید کرتے ہیں اسلام آباد سے لے کر پورے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے کراچی تک جتنے مقدس قرآن پاک غیر آلود ہوتے ہیں غیر ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے دو سو قرآن محل تعمیر کیا ہے یہ دیکھو باہر دیکھو میرے دوستو اس رسالے کے اندر یہ آداب بتائے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں میں دو سو قرآن محل شریف بنانے والوں کے نام اور نمبر دیے گئے ہیں علاقے بتائے گئے ہیں حکومت والے تحقیق کر کے سب معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ واقعات ہے یا نہیں ہے فون نمبر بھی فون نمبر بھی ہم نے لکھے ہوئے ہیں یہ ادھر میرے میرے ہاتھ میں دینا اس کے آخر میں ناچیز کی ایک نظم ہے اٹھاؤ نام رب دا ہووے کام سب دا ہووے کام سب دا ہووے کام سب دا ہے ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں تمہارا بھی کام یہی ہونا چاہیے اللہ رسول کے نام اٹھانا تمہارا کام ہونا چاہیے ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں اب میرے دوستو بات کو سمجھنا یہ آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے غلط بھرے جو قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں سب سے پہلا سب سے پہلا سوال میں یہ کروں گا کہ کیا کیا کیا پولیس والے حکومت والے خدا رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے کیا وہ اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے خاموش بھائی اپنی آنکھوں سے چھوٹی سے چھوٹی بات اور اپنے ایجنسیوں کے ذریعے معمولی سی معمولی بات اس کی جاسوسی کر لیتے ہیں اس کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور اتنے موڑے موٹے کام یہ گندی نہر غلازت بھری نہر اس کے اندر قرآن مجید ہر سال اتنے پڑے ہوتے ہیں اس مرتبہ ایک شہادت ہو گئی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنی بڑی توہین ہو رہی ہے انہوں نے ہمارے اوپر ناجائز پرچہ کاٹتے ہوئے تو نہیں سوچا اور میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں انہوں نے کبھی لوگوں کو لوگوں کو اس گستاخی اس گستاخی کے مرتکب ہونے سے منع کیا ہے چلو قانون نہیں چلاتے تو زبان تو چلاؤ قانون تمہارا تمہارا ظالم قانون اگر ادب والوں کے خلاف اٹھتا ہے تو تمہاری زبان تو کم از کم گستاخوں کے خلاف ہونی چاہیے بڑی بات ہے ارے اگر اگر اگر یہ ہمیشہ ادب اور تعظیم اور عشق والے لوگ ظالموں کے ظلم کا شکار ہوتے ہی چلے آئے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر ہم ہو گئے تو کیا ہوا لیکن میں یہ کہوں گا کہ کلمہ رسول پڑھتے ہو دعوی کرتے ہو ایمان کا تو کم از کم اتنا کرو زبان تو کھولو لوگوں کو منع تو کرو یہ گٹر ہے یہ گٹر ہے نہر اس کے اندر مت پھینکو یہ کفر ہے گستاخی ہے کیا تعزیرات پاکستان یہاں نہیں چل سکتی صدقے صدقے بڑی گل ہے حضرت صاحب بڑی گل ہے استاد جی بڑی گل ہے بڑی گل ہے اب بولتے نہیں میاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تحفظ کلام مجید تحفظ کلام مجید تحفظ نام خواجہ محمد شفیع چشتی چشتی عظمت کو سلام سبحان اللہ اب پتا چلے گا اب پتہ چلے گا تعزیرات پاکستان تحفظ کے لیے ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ دو سو پچانوے بی اور دو سو پچانوے سی یہ کس ہمدردی اور کس ایمانی جذبے کے تحت بنائی گئی ہے اب پتہ چلے گا جی جی یہ ناجائز پرچے دینے ادب والوں کو تہذیب والوں کو مسکینوں کو مسکینوں کو مقبوروں کو مجبوروں کو محکوموں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنانا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 کسی طرح کا کوئی سکم کوئی نقص کوئی عیب نہ چیز کے بیان میں ثابت کر دے تو زبان کاٹ لینا پھر پھر میں پھر میں ایک مرتبہ آپ کی توجہ پھر میں ایک مرتبہ یہ غلازت اور نجاست اور پلیتی میں ملوث اور آلودہ پڑے ہوئے قرآن مجید کی طرف کراتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں پولیس انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا جس نے اس پر کیمرہ لگایا ہو کوئی بندہ نہیں آیا جس سے نیک نیتی ظاہر ہو جاتی ہے نیک نیتی ظاہر ہو جاتی ہے نیک نیتی ظاہر ہو جاتی ہے اور سنیے میرے بھائیوں سیاڑے کہ گوزے گوزا میدان نہر ابھی چل رہی ہے نہر چل رہی ہے اب اگر جائیں تو نہر سے ہم قرآن مجید نکال سکتے ہیں اور اسی نہر سے جس میں ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو گٹر گٹر جا رہے ہیں گٹر جا رہے ہیں گٹر جا رہے ہیں بتاؤ بتاؤ کیا یہ رسول اللہ کے متبرک نام کی بالواسطہ توہین نہیں بالکل ہے بالکل ہے حضرت بالکل ہے اللہ اللہ اکبر میں پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح یہ بالواسطہ تعلیم کا کیا نام مطلب ہے بالواسطہ توہین کا کیا مطلب ہے بالواسطہ توہین کا کیا معنی ہے جب ایسے پانی میں گرا رہے ہیں جس پانی میں گٹر شامل ہیں اور اس کا انجام پھر محل گٹر اور گندی کی گلادت رہ جاتا ہے جس وقت کے نہر بند ہو جاتی ہے بتاؤ اگر یہ واسطہ توہین نہیں واسطہ توہین رسالت نہیں اور کیا ہے پولیس والے اگر تمہیں اگر تمہیں تعزیرات پاکستان دفعہ دو سو پچانوے سی اگر یہ درد رسالت درد رسالت اور ادب کی دعوت دیتی ہے تو پھر جاؤ نہر پہ اپنی نفری بٹھاؤ نہر پہ نفری بٹھاؤ وہ ملاحظہ کریں جو وہاں پر پھینکنے آئے اس کو پکڑ کر دو سو پچانوے سی بنا جو نالیوں کے اوپر اشتہار لگاتے ہیں ان کو پکڑے اخبارات کا جو روزانہ حشر ہوتا ہے ارے کیا مقصد ہے اخبارات پر خدا رسول کے نام لکھنے کا کیا مقصد ہے آیات لکھنے کا مقصد تو صرف خبر ہے اگر کوئی کہے کہ اس سے مقصود لوگوں کو دین سے آشنا کرنا ہے تو سن لو اخبارات دین کی شاد کا ذریعہ نہیں ہوتے ہمیشہ اسلامی کتابیں دین کی شاد کا ذریعہ ہوتے تکبیر نعرہ رسالہ تحفظ كلام مجيد تحفظ مقدس أوراق تحفظ نام محمد مصطفى سبحان الله سبحان الله पुलिस वालों سے میں کہتا ہوں पुलिस वालों سے میں کہتا ہوں انتظامیہ سے تم جس طرح کی لاپرواہی کر رہے ہو کرو لیکن یہ بھی سن لو یہ مجمع بڑھتا چلا جائے گا آپ کو پتا نہیں ہے اسلام آباد کرنے لگے ماشاء اللہ یہ سید صاحب ہمارے کیا نام شریف ہے سید حسن صاحب ورمارے اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے یا پریس کلب کے پریس کلب کے اندر شراز شراز احمد فروقی صاحب کے ساتھ وہاں پر بھی مظاہرہ ہوگا اور گجرا والا میں بھی شروع اور والا میں حافظ صاحب حافظ صاحب کی قیادت میں پروفیسر اورنگزیب حافظ صاحب کی قیادت میں وہاں پر یہ مظاہرہ ہوگا ہاں جی اور یہ ہمارے ففٹی سیون ہاں، شہر ہے وہاں پہ بلاک کر دیں ہاں اور دیکھیں دیکھیں ہم راستے روکنے والے نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور ہوگا اتنا ضرور ہوگا اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کے مرکز کے سامنے جتنے آپ کے مرکز ہیں ان کے سامنے ہم بیٹھ جائیں گے یا مر جائیں گے یا اپنے مطالبے پورے کریں گے حکومت میڈیا کوریج سے روک رہی ہے میڈیا کو پیچھے ہٹا گیا یہ دیکھو سم نیوز کو اندر نہیں آنے دیا گیا یہ دیکھو میڈیا نہیں میڈیا والوں کو ہٹایا جا رہا ہے میں پوچھتا ہوں پولیس والے کچھ آخر مرنا ہے خدا کو جان دینی اگر مانتے ہو خدا کو اگر مانتے ہو بتاؤ تو صحیح ارے بتاؤ تو صحیح یہ کیا ظلم ہے ایک طرف قرآن کی عزت قرآن کی عزت کا فکر کرتے ہوئے قرآن کی عزت کا درد ظاہر کرتے ہوئے پرچہ بناتے ہوئے اور تم دیر نہیں لگاتے اور دوسری طرف یہ جو سامنے قرآن مجید یہ غلاز تمہیں پڑا ہوا سڑا دنیا کی بدترین گستاخی کا شکار ہو کر مظلوم آواز دے رہا ہے کوئی ہے حسین جیسا وہ اس کی فوٹو نہیں اتارتے تم اس کی تم فوٹو نہیں اتارتے اور دوسروں کو منع کرتے ہو بتاؤ وہ پرچہ کیوں دیا بتاؤ وہ پرچہ کیوں دیا اس کا مطلب ہے خدا رسول کے ساتھ تمہارا دور کا بھی تعلق نہیں ہے وہاں ڈرامہ رچاتے ہو وہاں ڈرامہ رچاتے ہو دباؤ آ گیا دباؤ آ گیا اس کا مطلب ہے تمہارا سب کچھ دباؤ ہے خدا رسول کچھ نہیں ہے خدا رسول کے دباؤ کو مانتے ہی نہیں ہو تم اکبر صدقے صدقے صدقے ارے مسلمان وہی ہوتا ہے جو کائنات کے کسی دباؤ کو نہیں مانتا خدا رسول کے دباؤ کو مانتا ہے سبحان اللہ حق بات جائیں اور سنیے مسلمانوں مسلمانوں آپ کو خبردار کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں آپ کو خبردار کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں جی بے دردوں اور ظالموں کو درد اور درد دلانے کے لیے نہیں بے دردوں اور ظالموں کو درد دلانے کے لیے نہیں آپ کو خبردار کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں یہ اسمبلی ہے اے کسی علاقے کا گٹر کسی علاقے کا گٹر ٹوٹ جائے اس کو بنانے کے لیے اس کے اندر فوراً بل پاس ہو جاتا ہے اور قرآن کا یہ اثر ہو رہا ہے ادھر کبھی بات نہیں اٹھتی کیا وجہ ہے بڑی گل گل گل بڑی بڑی رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی تو بتاؤ اس کو کیا کہو گے خدا کو فریب دینا چاہتے ہو یا اپنے آپ کو فریب دینا چاہتے ہو یہ سوالات ہیں سوالات ہیں اور کہتے ہیں اگرچہ حقیقت کے خلاف ہے کہتے ہیں اگرچہ حقیقت کے خلاف ہے کہتے ہیں اگرچہ حقیقت کے خلاف ہے کہ جمہوری حکومت جواب دیتی ہے جمہوری حکومت جواب دیتی ہے ہمارے کسی سوال کا تو جواب دے دو سبحان اللہ اب کسی سوال کا تو جواب دے دو تمہیں ناز ہے اپنی تعلیم پر تمہیں ناز ہے اپنی روشنی پر اور ہمیں ناز ہے محمد کے دین سبحان اللہ اللہ کے قرآن پر جو اللہ کے قرآن کی خدمت کا نتیجہ دیکھو تمہارے پاس صرف اور صرف لاٹھی اور اندھا قانون ہے اگر بات کرنے پہ آؤ تو میں ایمان سے کہتا ہوں پوری دنیا کو لاجواب کر دیں گے لاجواب کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے لاجواب کر کے رکھا ہوا ہے اور سنیے اور سنیے مجھے مبالے کی ضرورت نہیں مبالے کی ضرورت نہیں ہم مناظرے اور دلیل سے ہی جیتے ہوئے ہیں بے شک بے شک توجہ رکھنا مسلمانوں اب میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں توجہ اگلی بات سنو غور سے سننا میں اب شری مسئلہ بتانا چاہتا ہوں سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مقدس اور مقدس اور پاک کاغذ پاک نام کلام مجید ان کے متعلق بسم اللہ بسم اللہ سبحان شری حکم بتانا چاہتا ہوں بسم اللہ سبحان اللہ ادھر دیکھیے گا توجہ یہاں پر میں اس موضوع پر پوری کتاب ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوں عربی کے اندر دکھا دو بہن دکھا دو ایک منٹ میں دکھا دو یہ دیکھو اس موضوع پر پوری کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے المتحف فی احکام المصحف المتحف فی احکام المصحف اس وقت کے اس وقت کے عرب کے ایک دکتور صالح بن محمد رشید کی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے تمام مذاہب فقہیہ تمام مذاہب فقہیہ صحابہ اہل بیت ام کرام فقہ اسلام کے بیانات ہیں سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ میں عبارت پڑھ کے عبارت پڑھ کے عربی کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا میں ارباب علم کی اس طرف توجہ ہو ہوشن کو بہ جگاؤں گا ارے بھائی جو بھی آئے بٹھا دے میں خطاب سفارتوں کا پھر بات کروں خلل نہیں ڈالنا کتاب میں توجہ میرے بھائی ادھر دیکھیں بہت اچھے بھیجیں گے جنگ والوں کا جنگ والوں کا اچھا، میرے دوستوں یہ آگے سامنے سے بیٹھ جائیں یہ دائیں بائیں سے بیٹھ جائیں آگے خبر کے لیے میرے بھائیو ادھر دیکھو دائیں بائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں خلل نہ ڈالیں اپنے باشعور اور مہذب ہونے کا ثبوت دیں باشعور صاحب دین صاحب مروت ہونے کا ثبوت دیں صاحب دین ہونے کا ثبوت دیں ہونے کا ثبوت دے بیٹھ جائیں کو صحیح بندہ ملے گیا بندہ نے گل توجہ میرے بھائیو توجہ اب میں عربی عبارت پڑھنا چاہتا ہوں اسی کتاب سے محملہ کتاب کی عبارت سنیے گا الخلاصة سبحان الله وخلاصة القول وخلاصة القول أن أهل العلم قد جوزوا إطلاف المصاحف إذا تحقق فيها واحد من جملة أسباب إذا كانت عتيقة بارية قد تعطل نفعها إذا تنجست بما يتعذر معه تطهيرها إذا دخلها خلل يخاف معه على الجهال من الضلال إما لكثرة السقط إما لكثرة السقط فيها أو كثرة اللحن أو دس فيها ما ليس منها أو كان رسمها أو كان رسمها مخالفا لرسم المصحف الإمام كافية الاطلاف ثم إن أهل العلم حين اتفقوا على مشروعية إتلاف المصاحف متى قام فيها سبب الإتلاف قد اختلفوا فيما يتم به هذا الإتلاف وهل يكون ذلك بتحريقها أو بغسلها وتغريقها أو بدفنها أو بتمزيقها على أن تراعى الطهارة في ذلك كله أعني في مواد التحريق والتغريق ومكان التفو صيانة لكتاب الله وآثاره وإكراما له واحترازا واحترازا عن عن امتهانه واحترازا عن امتهانه وقد ذهب وقد ذهب إلى القول بجواز التحريق جمهور أهل العلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله ومنعه آخرون ثم إنه أهل العلم لم يختلفوا في جواز كل من الغسل والدفن وإن اختلفوا في حكم التشقيق والتمزيق إذا صرح بعضهم بمنعه لما فيه من تقطيع الحروف وسكت عنه الأكثرون بل إن بعض الآثار قد وردت بما يشهد للجواز وقد تحمل على أن ذلك تشقيق تلاه التحريق جمعا بين الروايات إذ قد ثبت في الصحيح أن الصحابة قد أحرقت ما خالف المصحف الإمام إحراقا وأن مروان قد أحرف أحرف أحرق الصحف التي كانت عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأن ذلك كان بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعلى القول بمنع حرق المصاحف إذا بليت وهو قول مرجوح كما مر فلا بد حينئذ من بديل تتحقق معه صيانة المصحف عن الامتحان فل منقول عن سلف انہ یدفن الى آخر ما قال و نقل و روا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سے اگر سے اہل علم کو عربی دان لوگوں کو ترجمے کی حاجت نہیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے گزارش کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ لکھتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اہل علم علم والے لوگ علماء انہوں نے قرآن مجید کاغذات مقدسہ ان کو ختم کرنے کو جائز قرار دیا جبکہ ختم کرنے کے موجبات اور اسباب پائے جائیں سبحان سبحان اللہ اللہ اس کے اطلاف کے اسباب پائے جائیں اب اسباب کتنے بتائے پہلا فرمایا کہ مصحف شریف قرآن شریف مقدس کاغذات بوسیدہ ہوں پرانے ہوں نفع ختم ہو جائے ان سے فائدہ حاصل کرنا تلاوت تلاوت کرات ممکن نہ رہے تو ایسے حال میں ایسے حال میں قرآن مجید کو ختم کرنا اطلاف کرنا کسی نہ کسی طرح اس کو ختم کرنا یہ فرمایا جائز ہے ایک صورت یہ ہے وہ سیدھا اور پرانے جب ہو جائے دوسری فرمایا جب پلیدی لگ جائے اس طرح کہ ان کو پاک کرنا مشکل ہو ان کو پاک کرنا مشکل ہو یہ دوسرا سبب ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کو ختم کیا جا سکتا ہے تیسرا جب اس کے اندر کوئی خلل پڑ جائے کہ جس کی وجہ سے جاہل جاہل لوگ لوگ گمراہ ہو جائیں گے کوئی اس طرح کا خلل پیدا ہو جائے کس طرح کہ اس کی کتابت کے اندر لکھنے کے اندر غلطیاں ہو جائیں غلطیاں ہو جائیں الفاظ غلط ہو جائیں یا اس کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ ہو جائے توجہ ذرا یا قرآن مجید کا رسم رسم مساف امام کے مخالف ہو یعنی کیا مطلب جو قرآن مجید حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ کرام مولا علی کے مشورے سے سب نے لکھا تھا اس قرآن مجید کو کہتے تھے امام صدقے وہ قرآن مجید جو حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا اس قرآن مجید کا کیا نام تھا امام اور بولو بولو امام امام اس قرآن مجید کا امام نام تھا اس کے اس کے اس کے طریقے کے خلاف لکھا ہوا ہو اس کے طریقے کے خلاف لکھا ہوا ہو تو فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں تب بھی اس کو ختم کیا جائے گا یہ تین اسباب ہیں اب آگے ختم کرنے کے طریقے بتاتے ہیں ختم کرنے کی کیفیت بتاتے ہیں ختم کرنے کی صورتیں بتاتے ہیں پہلی صورت توجہ بسم اللہ بسم اللہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس کو ختم کرنے کی صورت کیا ہونی چاہیے صورت کیا ہونی چاہیے کیا جلانا چاہیے دھونا چاہیے پانی میں بہانا چاہیے دفن کرنا چاہیے یا پھاڑنا چاہیے یہ تمام طریقے لکھے ہیں جلانا تحریک دھونا بہانا دفن کرنا چیرنا پھاڑنا ٹکڑے ٹکڑے کر کے توجہ ذرا لیکن لکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جب کرنا ہے توجہ ذرا یہ صحیح قرآن مجید توجہ پرانا ہو جائے صحیح پرانا ہو جائے اس کے متعلق یا پلیتی لگ جائے اس کے متعلق یا اس کی کتابت کے اندر کوئی غلطی ہو جائے اس کے متعلق اس کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کیا کیا جا سکتا ہے اماموں کے نزدیک جلایا جا سکتا ہے دھویا جا سکتا ہے بہایا جا سکتا ہے دفن کیا جا سکتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں لیکن اللہ انترا تہارت فضال کا کلے یہ تمام جو تمام جو بھی طریقے اختیار کرنے ہیں یہ پاکی اور ادب کے ساتھ کرنے ہیں صدقے صدقے بے شک صدقے کیسی عجیب بات ہے تکبیر نعرہ رسالہ سمجھو فرماتے ہیں سیانت کتاب اللہ وہ آثاری وہ اکرام اللہ امتحان امتحان ہی کہ یہ تمام طریقے کیے جا سکتے ہیں لیکن ادب کے ساتھ جلانا ہے تو ادب کے ساتھ ادب کے لیے حفاظت کے لیے ادب کے طریقے کے ساتھ اگر دھونا ہے ادب کے ساتھ اگر بہانا ہے ادب کے ساتھ اور مسلمانوں مسلمانوں جس طرح کے یہ گندی نہر ہے اس کے اندر بہانا یہ توہین کے توہین کے ساتھ ہے یہ گستاخی کے ساتھ ہے کیوں کہ وہ پلیت پانی ہے نجس پانی ہے اس کے اندر نجاست کے آثار صاف نمایاں نظر آتے ہیں بے شک بے شک بے شک بے شک جس کے اندر رنگ بو ذائقہ پلیدی کا رنگ یا بو یا ذائقہ تین میں سے کوئی ظاہر ہو وہ پانی پلید ہوتا ہے بے شک بے شک یہ سب کچھ اس میں ظاہر ہوتا ہے بے شک بے بے شک شک اب آگے کہتے ہیں یہ سب کچھ عزت احترام کے ساتھ ہونا چاہیے اب آگے جو لفظ ہیں سنیے بسم اللہ بسم اللہ قزلہ بین القول میں جواز تحریک جمہور بسم اللہ بسم اللہ میں ان جاہلوں سے ان جاہلوں سے جو ادب کے ٹھیکے دار بنتے ہیں جی، جی۔ قرآن کے دار بنتے ہیں جی، اور ہاتھوں سے تمام گستاخیوں کے ارتکاب کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کتابیں یہ کتابیں یہ شریعت غلط ہے جو پڑھی جا رہی ہے پولیس والوں سے کہتا ہوں جاہلوں کا محاسبہ کرو ادھر دیکھیے گا توجہ یہ لکھ رہے ہیں اہل علم کے اہل علم فقہا صحابہ اہل بیت ایما فقہا تابعین تبا تابعین ایما کرام علماء زیادہ یہی کہتے ہیں کہ بوسیدہ کو جلا دینا جائز ہے بوسیدہ قرآن کو جلا دینا جائز ہے وہ پلیدی والے کو تو فرض ہے وہ تو علیحدہ بات ہے نا صدقے صدقے بے شک صدقے بڑی گل ہے بڑی گل ہے بڑی گل ہے بڑی گل ہے بڑی گل ہے بڑی گل توجہ فرمائیے گا کچھ حضرات نے ادھر دیکھو کچھ حضرات نے جلانے کو بے ادبی قرار دیا لیکن زیادہ اہل علم ام کرام جلانے کو جائز قرار دیتے اور صحیح سمجھتے ہیں توجہ کیجیے گا عجیب بات یہ ہے عجیب بات یہ ہے جو کرنا چاہتا ہوں یہ صاحب کتاب خود لکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو جلانا جو ہے ادب کی نیت اور محفوظ کرنے کی نیت سے جلانا اس کو ممنوع قرار دینا یہ قول مرجو ہے وہ قول مرجو ہے اور یہ ایسی بات ہے جو ضعیف مذہب ہے صحیح مذہب یہ ہے کہ اس کو جلا دینا چاہیے بڑی بڑی بڑی لیکن میرے دوست ادھر سنو میری بات لیکن یہاں پر میں الحمدللہ للہ جامع کلام کرنا چاہتا ہوں جامع جامع مانے تاکہ ہر طرف سے باطل کا دروازہ بند ہو جائے ادھر دیکھو ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اسلام دشمن عناصر قرآن مجید صحیح کو گستاخی کے طور پر جلاتے ہیں گستاخی کے طور پر جلاتے ہیں علماء یہ تین اسباب جلانے کے جو رکھے ہیں ختم کرنے کے اطلاف کے ان, ان ان کے اندر ان کے اندر جو کچھ انہوں نے لکھا اور جو طریقے لکھے وہ آپ نے سنے اس کے اندر جلانے کو بھی شامل کر رہے ہیں توجہ ذرا جلانے کو بھی شامل کر رہے ہیں تو تحقیق ہو رہی اب جلانے والوں دو ہو گئے ایک ادب والے علماء اور اماموں کے صحابہ کے فتوے پر چلنے والے اور دوسرے وہ ہو گئے اور توجہ بدتمیز مارا گا چھترا بے وکو توجہ کیجیے گا مسلمانوں توجہ فرمائیے گا ادھر دیکھو اب جلانے والے دو ہو گئے بہانے والے دو ہو گئے ایک ہیں ادب والے ایک ہے گستاخی والے تو تحقیق کرنی چاہیے اور جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں عالمی تنظیم کے طور پر کام کر رہے ہیں ارے ان کے جلانے اور وہ بھی پلیدی میں ملوث ہم پرانوں کو نہیں جلاتے پرانے قرآن مجید کو ہم قرآن محل میں محفوظ کرتے ہیں اگر نے جہاز بھی رکھا ہے امام بدر الدین عینی بنایا ہدایہ کے اندر یہ وہ امام ہیں جو شار بخاری میں مشہور ہیں جنہوں نے امدت القاری شرح بخاری لکھی ہے آپ نے بنایا ہدایا جلد بارہ صفحہ نمبر دو سو اٹھتیس پہ لکھا اور پسند کیا کہ جلانا ہی اچھا ہے بشرتے کے پوری شرائط کے ساتھ ہو اور توجہ کیجیے اور مشہور زمانہ وہ امام خاتمت الحفاظ دو لاکھ حدیثوں کے حافظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر مرتبہ عالم بیداری میں جس مرد خدا نے زیارت فرمائی اس کا نام ہے امام جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام امام جلال الدین سیوتی آپ الاتقان کتاب کے اندر لکھتے ہیں اور امام حلیمی امام حلیمی امام ابو عبداللہ حلیمی جن کی المنہاج فی شعب الیمان کتاب ہے توجہ رکھیے گا تو بات چپ امام ابو عبداللہ حلیمی جن کی المنہاج المنہاج جو جو کتاب امام بے حقیقی شعب المان کے متن کی حیثیت رکھتی ہے سبحان سبحان اللہ اللہ المنہاج امام ابو عبد اللہ حلیمی کی یہ وہ کتاب ہے دنیا میں اس کی شرح شعب المان امام بے حقیقی ہے اس نے انہوں نے بھی اسی کو پسند کیا توجہ اور توجہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امام سیوتی فرما رہے علی خان کے اندر رکھ کے ان رہو اولا من الغسل لان الغسالة قد تقع على تک سبحان اللہ اب سنیے گا اور سنیے گا مسلمانوں ادھر دیکھو توجہ بھائی میری بات کی طرف توجہ کرے اللہ ایسا بیان آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اللہ کے فضل سے نہیں سنا ہوگا توجہ کیجیے گا توجہ کیجیے گا ڈرامے اور ہوتے ہیں حقیقت اور ہوتی ہے ڈرامے اور ہوتے حقیقت اور ہوتی ہے زور سے نعرہ لگائیے ذرا فلکش کا نعرہ ہونا چاہیے ہاتھ بلے ہاتھ بلند کر کے نعرے لگائے کھڑے ہو کر نعرے لگائے کھڑے ہو کر نعرے لگائے رخ دوسری طرف کرے رخ دوسری طرف کرے ادھر کو میری طرف سے نہیں ادھر دوسری طرف رخ کرے ہم میڈیا کے اس عمل پر شکر گزار ہیں ہم میڈیا کے ذرائع ابلاغ کے اس عمل پر اس عمل پر شکر گزار ہیں اس عمل پر شکر گزار ہیں توجہ کیجیے گا بیٹھے بیٹھے ذرا تشریف رکھیے گا امام سیوتی فرماتے ہیں میڈیا والے کہہ رہے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ جی مہربانی ایک یہ یہ ریکویسٹ کر دیں کہ پچھلے بیک گراؤنڈ سے وہ جہاں آ رہے ہیں انہیں کہہ دیے اگر ہمیں مجبور کریں گے تو ہم پچھلا گیٹ بند کر دیں گے ہم یہ اس کو یہاں سے کنٹینر جو ہے یہ اس کو ادھر لے آتے ہیں آپ کی کب پیچھے چلی جاتی ہے یہ گیٹ بھی بند ہو جائے گا دوسرا گیٹ بھی بند ہو جائے گا ہاں، پچھلا جاری ہے نا گیٹ ان کے پاس تین گیٹ پچھلے والا تو جس پہ کام کرے وہ چل نہیں رہا یہ پچھلا گیٹ ہے بس یہ ہلکا سے کہہ دیں گے توجہ کیجیے گا میرے بھائی توجہ کیجیے گا امام توجہ بھائی ضرورت کے مطابق نعرے ہونے چاہیے امام سیوتی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں پانی کے ساتھ دھونا پانی کے بہان پانی کے اندر بہانے سے جلانا بہتر ہے بسم اللہ صدقے صدقے صدقے امام جلال الدین سیوتی فرما رہے ہیں فرمایا قد اندل غسالا تھا قد تقو علی الارض فرمایا جو پانی قرآن مجید کا دھلا ہوا ہوگا لگا ہوا ظاہر بات ہے وہ کبھی زمین پہ جا سکتا ہے زمین پہ جا سکتا ہے لہذا ادب یہی ہے کہ بچانے کے لیے آگ میں نظر جلا دینا چاہیے شہید کر دینا چاہیے اس کی راکھ محفوظ کرنی چاہیے اس کی راکھ محفوظ کرنی چاہیے اس کی راکھ محفوظ کرنی چاہیے کیا وجہ ہے بھائی کیوں کھڑے ہو گئے ہو بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ انہوں نے آپ تشریف رکھیں آپ میرے بیان سننے میں کسی طرح کا خلل نہ ڈالیں یہ باتیں بہت قیمتی ہیں دنیا تک پہنچانا بہت ضروری ہے ایسا چلنا کچھ دیر بیٹری ختم ہے لائف نہیں چل رہا تو تھوڑا سا ٹائم لے لیں نہیں نہیں تین بجے تو پرائم ٹائم شروع ہو جائے گا نا وہ میڈیا والے کوشش کریں گے کیا ٹائم ہے اب کیا ٹائم ہے اگر اب ٹائم ہو گیا ہے ایک بج کے نو منٹ گال مکمل کر دیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد پاور بینک اتار پاور بینک لگا دوں لگا دوں میرے دوستوں میرے دوستوں توجہ فرمائے کال سجوتی وضا کر من الغسل لأن الغسل قد تقع على الارض فرمایا جلانا بہتر ہے بہانے سے کیوں اگر دھوئیں گے پانی میں گرائیں گے تو پانی زمین پر چلا جائے گا بے ادبی ہو جائے گی تو لیکن پھر بھی یہ سارے کام جیز سارے ہیں جیز سارے ہیں جائز سارے ہیں توجہ کیجیے گا امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں مالکی مذہب کے امام ابو الحسن ابن بطال رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا وفی امر عثمان میں تحریک میں تحریک الصحف والمصاحف جمع القرآن جواز تخریق القطب الطیفی اللہ تعالی و نغالک اکرام اللہ و سیانت ضياع و الارض توجہ فرمائیے امام ابر حسن ابن بطال فرماتے ہیں مالکی مذہب کے شار بخاری شرح ابن بطال بخاری کی مشہور ہے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جو قرآن مجید کے نسخے دوسرے جلا دیے تھے فرمایا اس کے اندر جو دلیل ہے کہ قرآن مجید اور کتابیں دوسری ان کو ضرورت کے تحت حفاظت کی نیت سے جلانا ضرورت کے تحت جلانا فرمایا جائز ہے تاکہ قدموں کے نیچے نہ آئے اور عام زمین پر بے ادب نہ ہوتے رہے یار یہ کتنے واضح الفاظ ہیں افسوس ہے افسوس ہے کہ اللہ رسول کے نام سب کے پاؤں کے تلے رو روندے چلے جائیں روکتے رہے لیکن پھر غصہ آئے ان پر جو اٹھانے والے ہیں غصہ آئے ان پر جو اٹھانے والے شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے توجہ کیجیے گا اب میں ان حوالہ جات کے بعد جو بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں سنیے گا یہ جو ہمارے بزرگوں پر فتنہ پردازی کی گئی اور یہ یہ فتنہ یہ جھوٹ یہ ظلم جن لوگوں نے کیا وہ دیوبندی مذہب کے چند لوگ ہیں جو وہاں پر حضرت صاحب کے آستان شریف کے ساتھ رہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں میں امید کرتا ہوں کیا زن غالب رکھتا ہوں زن غالب رکھتا ہوں کہ وہ جاہل ہیں ان کو ان کو اپنے مذہب کے مولوی اور علماء دیوبند کے فتوے کا پتا نہیں صدقے صدقے جیو جیو میرے شہر جنہوں نے یہ فتنہ اٹھایا توجہ کیجیے گا جنہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ارے کاش کے رسول شیخ الادب امام شک شیخ الاسلام کو جن ظالموں نے اپنے ظلم کا نشانہ کیا اور پولیس نے اندھے ہو کر جن کے پیچھے لگ کر پرچا کاٹا میں میں اب ان کے گھر کی بات کرنا چاہتا ہوں علماء مائیں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں علماء دیوبند سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی عوام کو کم از کم جو تمہارا دین ہے اپنی عوام تک مکمل پہنچائے خصوصاً یہ مسئلہ اپنی عوام دیوبندی تک یہ پہنچائیں میں اس مذہب کے مذہب دیوبند کے سربراہ پیشوا بڑے جن کو وہ قطب الرشاد کے نام سے یاد کرتے ہیں رشید احمد گنگوہی رشید احمد گنگوہی کی کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جب یہ مسئلہ میرے سامنے یہ پریشان کن حالات جب سامنے آئے فوراً میں کتب خانے میں گیا میں نے کہا انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا تو دیوبند کے گھر سے بات نکل آئے گی صدقے صدقے یہ دکھائیں یہ ایک ہے فتح رشیدیا ایک ہے باقیات فتح رشیدیا فتح رشیدیہ تو عام چھپا ہوا تھا لیکن اس کی باقیات جو ہے اور جو بچے کھچے مسائل تھے اس کو دیوبند والوں نے اب شے کیا اب شے کیا منظر عام پہ پیش کیا میں کتاب آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تمام حضرات میڈیا والوں سمیت اس کی کاپی لیں اور میں اس کا اقتباس اس کی عبارت آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ دیکھیں باقیات فتح و رشیدیہ اگر پولیس والے انتظار کرتے اور ہمیں بلاتے تو ہم اللہ کے فضل سے ان کم علموں کو جنہوں نے یہ ظالمانہ قدم جاہلانہ اٹھایا ان کی تسلی کراتے ان کی تسلی کراتے ان کو اطمینان دلاتے ان کے اماموں اور عالموں کے فتوے دکھاتے اور یہاں تک نوبت نہ آتی افسوس ہے انتظامیہ کی اجلت پر افسوس ہے جلد بازی پر اس کو کیا کہیں اس کو کیا کہیں کیا کہیں ارے اگر تمہارے جیسے لوگ جنہوں نے یہ اتنا بڑی عوام کی باغ ڈور سنبھال رکھی ہے اگر ان کے اندر حوصلہ تدبر نہیں ہوگا تو بتائیں کیسے ملک چلاؤ گے یہی اشر ہوگا جو ہو رہا ہے اللہ اکبر صدقے صدقے صدقے صدقے وہ یار کچھ تو تدبر سیکھو کچھ سلیقہ سیکھو کہتے ہو مولوی ان پڑھ لوگ ہیں یہ ان پڑھ مولوی تمہیں تلقین کرتا ہے ہاں۔ بتاؤ عقل و حکمت کے پیمانے پر بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا بے شک بے شک بے شک بے شک صدقے صدقے صدقے صدقے حضرت صدقے صدقے بہت شور سنتے تھے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ ایک خون کا نکلا جو چیرا تو ایک قطرہ ایک خون کا نکلا چیرا ایک اور دل کو چیرتے ہیں تو واقعی ایک قطرہ ہی ہوتا ہے جب دل کو چیرتے ہیں تو ایک کالا کاڑا خون نکلتا ہے افسوس ہے افسوس ہے ایک طرف قانون دان دانشور اور جناب جی مدبر متدبر ہونے کا دعویٰ ہو اور دوسری طرف اتنا سلیقہ نہیں کہ اتنا بڑے مسئلے پر اتنی اجرت کے ساتھ پرچہ کاٹ دینا اب میں عبارت سنا رہا ہوں باقیات فتوا رشیدیا صفحہ نمبر پانچ سو اٹھارہ علماء دیوبند کے کانوں سے نکالنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنی لا علم اور جاہل عوام کو مطلع کرے ہاں۔ اور وہ ایسا ظلم اور ایسا نجائز اقدام کرنے سے باز رہے یہ دیکھیے میں عبارت پڑھ رہا ہوں مسئلہ نمبر ہے آٹھ سو پچانوے مسئلہ نمبر ہے آٹھ سو پچانوے مسئلہ نمبر ہے آٹھ سو پچانوے سفر نمبر ہے پانچ سو اٹھارہ سوال عنوان کیا ہے جس کاغذ پر قرآن شریف کی آیات یا حدیث لکھی ہوں ان کا جلانا آگے استفہامیہ اور سوالیہ نشان ہے اس کے بعد سوال ہے سوال کے الفاظ سنیے جس کاغذ پر آیت قرآن و حدیث لکھی ہو اور اس کی بے ادبی ہوتی ہو اس کی بے ادبی ہوتی ہو تو اس کا جلانا جائز ہے یا نہیں جواب جواب جواب اس طرح جلاوے اس طرح جلاوے ادب کے ساتھ کہ راکھ اس کی محفوظ رہے اس راکھ کو جاری پانی میں ڈال دے وے یا دفن کر دے وے یا دفن کر دے وے اور تمہارے اماموں نے جو لکھا عمل ہم نے کر کے دکھا لکھنے والے تمہارے ہیں اور عمل ہمارا ہے شاہ صاحب کتاب کا فوکس لو شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ میرے شیر واہ صدقے سد کے سدو اللہ رسول سارا مستفا سارے بدلا بچافی کاش کاش مسلمانوں میرے جملے پہ غور کرنا کاش مسلمانوں کو مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوتی صدقے صدقے صدقے کاش مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوتی کاش مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوتی اور پھر آزادی کے ساتھ اسلام نافذ کرنے اور اسلام پر عمل کرنے اور اسلام بتانے کا موقع دیا جاتا بے شخص مہان لیکن کیا کرے کیا کرے کیا کرے ہمیں ایسی آزادی ملی دین ہاتھ سے نکل گیا آزادی مل گئی دین نکل گیا آزادی مل گئی ہمارے کلندر کیا خوب فرما گئے ہاں، قلندر اقبال فرماتے ہیں مجھے بے حاضر نے عطا کی مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری ایک اور مقام پر اقبال فرماتے ہیں بسم اللہ ہاتھ سے دے کر تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو مل تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارا ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارا خسارے بھرے تاجرو اے خسارے بھرے تاجرو اے دین کے خسارے پر آزادی لینے والے تاجرو ان مظلوموں کی آواز بھی سن لو ان مظلوموں کی آواز بھی سن لو بسم اللہ آخر میں میرے بھائیوں آخر میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا یہاں پر بیٹھنے کا ہمارا مقصد قرآن مجید فرقان حمید اور مقدس کاغذات مبارکہ جو ہے ان کو ان کو ادب کی ضرورت توہین سے بچانے کی ضرورت ادب کی ضرورت توہین سے بچانے کی ضرورت کے تحت چلانے پر شہید کرنے پر جو جاہل لوگوں کی طرف سے مقدمات پولیس سے بنوائے جاتے ہیں اور پولیس بغیر تحقیق کے بغیر ادب والوں اور تعلیم والوں کو بلائے مقدمے بنا کر ادب والوں کو اندر پھینک دیتی ہے آئندہ کے لیے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے قرآن مجید اور مقدس عورت کو کلادت اور پلیدی کے ساتھ رکھنے کا مطالبہ کرنے والا اس کو بحال چھوڑنے کا مطالبہ کرنے والا خود بدترین گستاخ ہے گستاخ ہے یہ تمام مسلمان چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے غیر مذہبی غیر مسلم ہندو بھی یہ فیصلہ کریں گے ایمان سے کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ رسول کے نام کو مقدس کلام کو بے ادبی میں پھینکنا گستاخی کی جگہ میں پھینکنا پلیتی میں ملوث کرنا یہ کفر ہے گستاخی ہے اسی طرح ان کو ان کو پلیتی کے ساتھ رکھنا بھی گستاخی ہے اور پلیتی کے ساتھ رکھنے کا مطالبہ کرنا بھی کفر اور گستاخی ہے لہذا پولیس سے ہمارا مطالبہ ہے اگر تم زندہ ہو زندہ مردوں سے بات نہیں کرتے ہم اگر تم زندہ ہو تو کان کھول کر سنو اور زندہ دل ہونے کا مظاہرہ دو تم جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کیوں جلایا اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ صحیح جو جو جلانے کے قابل نہیں ان کو جلایا جاتا ہے ہم غلطی کا شکار ہوئے اگر وہ معذرت کرتے ہیں ٹھیک اگر وہ معذرت کرتے ہیں ٹھیک ورنہ ورنہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیدا دانستہ ایسا کیا تو پھر توبہ کا اعلان کریں ورنہ وہ خود قرآن کی گستاخی کے مرتکب کے اور یہ پرچہ دو سو پچانوے بی کا ان پر ہر طرح صحیح منتبت ہوتا ہے ہونا چاہیے دو سو پچانوے بی اگر سنیے سنیے سنیے آج سنیے چپ کرو اگر دو سو پچانوے بھی ان پر نہ لگے میں مجرم میں ہر کوٹ میں جانے کے لیے تیار ہوں میں ہر دفتر میں جانے کے لیے تیار ہوں اللہ کے فضل سے ثابت کروں گا کہ وہ توہین ہے قرآن کی گستاخی ہے اس مطالبے کو رد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے فرض ہے فرض ہے اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا ہمارے دوستوں نے جو کچھ کیا انہوں نے عقل حکمت شریعت سب کے مطابق فریضہ ادا کیا جب فرض ادا کیا تو فرض ادا کرنے والا مجرم نہیں ہوتا فرض سے روکنے والا مجرم ہوتا ہے فرض سے روکنے والا مجرم ہوتا ہے فرض سے روکنے والا مجرم ہوتا ہے اس کے بعد بولنے کی حاجت نہیں ہمارے اور یار ظلم کی اخیر ہے ہمارے بزرگ اگر میں اگر میں ادھر دیکھے مسلمانوں اگر میں ایمان سے کہتا ہوں یہ وکیلانہ بات شروع کروں وکیلانہ بات شروع کروں ادھر ایڈوکیٹ کھڑے ہوں تو قلم منہ میں ڈال لیں گے انسان قلم منہ میں ڈال لیں گے یار یہ چشتی کیا کہہ رہا ہے ادھر سنیے ادھر سنیے ہمیں معلوم ہے مجھے تیس سال ہو گئے اس کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں کے اندر رہتے ہوئے میں نے کتابیں خالی نہیں پڑھی ان کو بھی پڑھا ہے خوب پڑھا ہے ہاں جی افکار جوانوں کے جلی چھپتے نہیں مرد قلندر کی نظر سے ادھر دیکھو میں ایمان سے کہتا ہوں یہ وہ کلا سب کا چھوٹے چھوٹے لفظوں پر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ قتل کے کیس ختم کروا دیتے ہیں بندہ بری کرا دیتے ہیں ایک لفظ ادھر ادھر ہو جائے بس اس سے ہی یہ باس کر کے تو بندہ بری کرا لیتے ہیں میں اگر بحث کروں بحث کروں کیا کہ ہمارے دونوں بزرگ جن کو انہوں نے اندر رکھا ہے وہ دونوں معذور ہیں ان کو پانی بھی دوسرے پلاتے ہیں فالج کے مریض ہاں جی سوال یہ ہے کہ انہوں نے جلایا کب ہے اب جو جلانے والے لڑکے ہیں جو اس بات کے اقراری ہیں اگر فرد کرو جرم مانا جائے جرم تو نہیں جرم تو دوسرا ہے پہلی صاحب کا تقریر پر غور فرمائیے گا اس کو پورا ذہن میں دہرائیے گا اگر مان لیا جائے بالفرض بفرد محال جس کو کہتے ہیں اگر مان لیا جائے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ان معذوروں کا قانونی جرم بنتا ہی نہیں ممکن ہی نہیں تم نے یہ ظلم کیوں کیا جو اقراری ہیں ان پر پرچا دو جو اقراری ہیں ان پر پرچا دو ادھر میں وہ اقراری لڑکے پیش کرتا ہوں جنہوں نے جلائے جو جلا رہے تھے وہ لڑکے اگر میری آواز سن رہے ہو تو سامنے آ جاؤ بھائی ادھر میری گاڑی کے قریب آؤ گاڑی کے قریب آؤ یہ کیا اندھا نظام ہے یار کیا اندھا نظام ہے یار اچھا میرے بھائیو ہم اس وقت تک بیٹھے ہیں جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا کیا کہ آئندہ کے لیے یہ اندھے مقدمات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور ہمارے بزرگوں کو باعزت بری کر کے رہا کر کے گھر میں پہنچانا چاہیے اور پاک پتن شریف کے اندر پاک پتن شریف کے اندر ایک ظالم نے اسی طرح ظلم کیا تو ہمارے ایک درویش مظلوم بیچارے کو پھانسا گیا وہاں پر اس کو بھی بری کرانا ہے اس کو بھی بریا کرانا ہے اور عجیب بات ہے کہ اس کے مدئی نے اس کے مدئی نے مسجد میں بیٹھ کر سید عبد الرزاق شاہ صاحب کے سامنے سید عبد الرزاق شاہ صاحب ادھر کھڑے ہیں سامنے آ جائیں اگر ادھر آئے تو سامنے آ جائیں ہاں ضمانت ہے بری نہیں ہے یہ ہم بری چاہتے ہیں ضمانت کیا ہوتی ہے ادھر آئے سامنے آئے نا اور سامنے آؤ تھے میں کچھ کہہ رہا تو کچھ کرے وقت عبد الزاک شاہ صاحب کتنے نے پتر ایک منٹ چپ کرو میں نے پورا ہاں، وہ سامنے وہ ہاں شاہ صاحب کی بلا اس نے کیا کہا تھا بات اور بتانا چاہتا ہوں سنیے یہ سید عبد الرزاق شاہ صاحب کا بیان آپ نے سنا میں اگلے دن راول پنڈی گیا ہوں خطاب کے لیے وہاں پر ایک سید جعفر شاہ صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہیں ایڈوکیٹ ہیں اور صاحب سجاد ہے آستانے کے نمبر ایک نمبر دو نمبر دو ان کے بڑے بھائی وزیر بھی رہے ہیں ان کو میں نے دیکھا وہ مجھے ملنے کے لیے آئے ملنے کے لیے آئے محض میں ساجد صاحب نے ملائے محادث بنا پر کہ یار ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں احترام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں وہ ملنے کے لیے آئے ساجد صاحب نے مجھے بتایا یہ سید جعفر شاہ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں یہ نالیوں سے کاغذ مبارک اٹھاتے ہیں اٹھا کر ہاتھ نہیں دھوتے انہی ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں بہرحال مسلمان دوستوں میں نے جو معروضات پیش کرنا تھی کر دی ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا تو انشاءاللہ شاء اللہ گھر کو چلے جائیں گے امن کے ساتھ اگر نہیں ہوگا تو ہم یہاں بیٹھیں گے سارا پتا ہے میں شام کو کو آپ چار بجے مسئلے اپنا چار بات کیونکہ اپنا ختم کرو شام چار بجے اپنا سارا سارا مسئلہ میں دبا سبا لیا کنکا کی آواز جاتی کئیوں نہیں پتا ہوں بالکل ساری گلا نے سارے بندے ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰਨਾ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਸਪੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧੋਖੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਠ ਖਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕਬਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਧੋਖੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੂਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੰਗ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ دوستو اور سنو میرے بھائیو ایک دن ساری اجازت تو بغیر کوئی نہ جانا دوسرا دوسرا یہ اساں جسے مسئلہ حل ہوئے گا اس لئے جانے پہلے جانا کسی وعدے کے تحت یہ ہم سے ممکن نہیں ہے نہ جھکنا نہ بکنا یہ ہمارا کام ہماری پہچان سلام سب مطلب پہن لیکن کسی کے ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਅਕਰਮ ਬਾਜਵੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ شکشت ہوتا ہے چار بجے سال بادام